دوسری سند وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفیدی والی راتوں یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے نمبر انتالیس سو چھپن مسند احمد